اردو کا پہلا ناول العروس تحریر ڈپٹی نذیر احمد پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام باپ بارواں ازغری نے گھر کی ماما عظمت کی چوری پکڑی وہ لگی اس سے دشمنی کرنے ساس بہوؤں کی لڑائی بھی کچھ معمولی بات ہے اصغری یوں لڑنے کے قابل نہ تھی تو اس کا ہنر باعث فساد ہوا ماما عظمت اس گھر میں ایسی دخیل کار تھی کہ کل کاموں کا مدار ایک اس ماما پر تھا سودا سلف کپڑا غرض جو کچھ بازار سے آتا سب ماما عظمت کے ہاتھوں آتا زیور تک عظمت بنوا کر لاتی جس چیز کی ضرورت ہوتی تو ماما عظمت کی معرفت لی جاتی غرض یہ کہ ماما عظمت مردوں کی طرح اس گھر کی منتظم تھی جب سے ازغری نے کھانے میں دخل دیا تو ماما عظمت کا غبن ظاہر ہونے لگا ایک دن پسندوں کے کباب پک رہے تھے اور ازغری باورچی خانے میں بیٹھی ہوئی ماما عظمت کو بتاتی جاتی تھی جب گوشت پس کر تیار ہوا اور دہی مسالے ملنے کا وقت آیا ازغری نے ماما سے کہا دہی مجھ کو چکھا لو کھٹا اور باسی ہوگا تو کباب بگڑ جائیں گے ماما نے دہی کا دونا نکال کر ازغری کے ہاتھ میں دیا اصغری نے چکھا تو کھٹا چونا کئی دن کا باسی نیلا نیلا پانی الگ اور دہی کی پھٹکیاں پھٹکیاں الگ اصغری نے کہا اے ہے کیسا برا دہی ہے یہ تو ہرگز کبابوں میں ڈالنے کے لائق نہیں ماما جلد جاؤ اور ٹکے کا اچھا تازہ میٹھا دہیل دیکھ کر لاؤ ماما نے کہا اوئی بیوی سیر بھر گوشت کے کبابوں میں ٹکے کا دہی اونٹ کے منہ میں زیرہ کیا ہوگا یہ دہی جو تم نے ناپسند کیا ایک آنے کا ہے اصغری کو یہ سن کر حیرت ہوئی اور بولی کہ ہمارے گھر تو آئے دن کباب پکتے رہا کرتے ہیں ہمیشہ سیر بھر گوشت میں ڈیڑھ پیسے کا دہی پڑتا تھا اس حساب سے تو ٹکے کا میں نے زیادہ سمجھ کر منگوایا کہ کباب خوب نرم اور سرخ ہوں ماما نے کہا بیوی تم اپنے محلے کا حساب کتاب رہنے دو بھلا کہاں چاندنی چوک اور کہاں ترکمان دروازہ جو چیز چاندنی چوک میں پیسے کی ہے وہ یہاں ایک آنے کی بھی نہیں ملتی یہ خاک ملا محلہ تو اجڑی نگری سونا دیس ہے یہاں ہر چیز کا توڑا ہے ہر شے کا کہت رہتا ہے چونکہ کھانے میں دیر ہوتی تھی ازغری یہ سن کر چپ ہو رہی اور ماما سے کہا خیر جتنے کا ملتا ہو جلد لاؤ لیکن ازغری ایسی بھولی نہ تھی کہ ماما کی بات کو تسلیم کر لیتی اپنے دل میں کہنے لگی ضرور دال میں کالا ہے دمڑی چھدام فرق ہو تو مذائقہ نہیں یہ غضب کے ایک شہر کے دو محلوں میں دگنے چوگنے کا فرق اس وقت سے اصغری بھی طاق میں ہوئی اگلے دن ماما پان لائی تھی اصغری نے دیکھ کر کہا کہ ماما تم بالکل ہرے پتے اٹھا لاتی ہو ان میں نہ تو کچھ لذت ہے نہ کچھ مزہ ہوتا ہے اب تو جاڑے کی آمد ہے کرارے پکے پان ڈھونڈ کر لایا کرو ماما نے کہا کہ پکے پکے پان تو پیسے کے دو آتے ہیں اور یہاں اللہ رکھے آدھی ڈھولی روز کا خرچ ہے اس خیال سے میں نئے پان لاتی ہوں اتنے میں ازغری کے گھر سے اس کی اپنی ماما کفایت النساء خیر صلاح کی خبر کو آ نکلی پانوں کا تذکرہ تو درپیش تھا ہی ازغری نے اپنی ماما سے پوچھا کیوں بھی کفایت النساء تم کو آج کل کیسے پان ملتے ہیں کفایت نے کہا بیوی پیسے کے بارہ اصغری نے صندوقچہ کھول دو پیسے کفایت النساء کے ہاتھ میں دیئے اور کہا اسی محلے کی پنواڑی سے پان لے آؤ کفایت النساء بڑے بڑے کرارے دلدار تیس پان لے آئی اصغری نے کہا چاندنی چوک کی نسبت بھی پیسے پیچھے تین پان زیادہ ملے کفایت النساء نے کہا بیوی یہ محلہ شہر کا پھاٹک ہے جو چیز شہر میں آتی ہے اسی دروازے سے آتی ہے گوشت اناج پان یہ چیزیں اس محلے میں سستی ملتی ہیں البتہ ہری ترکاری سبزی منڈی سے سیدھی قابلی دروازے سے ہو کر شہر میں جاتی ہے وہ کسی قدر مہنگی ملتی ہوگی پرانے پان تیس ملے نئے لیتی تو چالیس ملتے اصغری نے کہا یہ مراد ماما عظمت تو ہر چیز میں یوں ہی آگ لگاتی ہے کفایت النساء تم دو چار دن یہاں رہو میں اماں سے کہلا بھیجوں گی وہاں کا کام دو چار دن کے لیے ہر کوئی دیکھ بھال لے گا کفایت النساء نے کہا بیوی میں حاضر ہوں خدا نہ کرے کیا یہاں وہاں دو گھر ہیں غرض چار دن کفایت النساء کے ہاتھوں ہر طرح کا سودا بازار سے آیا اور ہر چیز میں ماما عظمت کا غبن ثابت ہوا لیکن یہ سب باتیں اس پر ہوئیں کہ اصغری کی ساس کو خبر تک نہ ہوئی اصغری نے جانا کفایت النساء نے یا ماما عظمت نے اس واسطے کہ اصغری بہت مروت اور لحاظ کی عورت تھی اس نے سمجھا کہ اس بڑھیا ماما عظمت کو بدنام اور رسوا کرنے سے کیا فائدہ رات کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر کوٹھے پر اصغری پان کھا رہی تھی کفایت النسا بھی پاس بیٹھی تھی اتنے میں ماما عظمت آئی کفایت نے کہا کیوں بوا عظمت کیا ماجرا ہے چوری کون نوکر نہیں کرتا دیکھو یہ گھر والی موجود ہیں سات برس تک برابر ان کی خدمت کی کئی کئی برس سے گھر کا کاروبار سب یہ اٹھائے ہوئے تھیں اللہ رکھے امیر گھر اور امیری خرچ ہزاروں روپے کا سودا انہی کے ہاتھوں سے آیا حق دستوری یہ کیوں کر کہیں نہیں لیا اتنا لینا تو ہم نوکروں کا دھرم ہے خدا بخشے چاہے مارے لیکن اس سے زیادہ ہضم نہیں ہو سکتا آگے بڑھ کر نمک حرامی میں داخل ہے عظمت نے کہا بوا میرا حال کون نہیں جانتا اب میری بلا چھپائے میں تو چراتی اور لوٹتی ہوں لیکن نہ آج سے بلکہ صدا سے میرا یہی کام ہے ذرا میری حالت پر بھی نظر کرو کہ اس گھر میں کس بلا کا کام ہے اندر باہر میں اکیلی آدمی چار نوکروں کا کام میرے اکیلے دم پر پڑتا ہے پھر بوا بے مطلب تو کوئی اپنی ہڈیاں یوں نہیں پیلتا بیوی کے مرتبے مجھ کو موقوف بھی کر چکی ہیں پھر آخر مجھ ہی کو بلوایا سمجھ کا پھیر ہے کوئی یوں سمجھا کوئی یوں سمجھا چار آدمی کے بدلے میں اکیلی ہوں چار کی تنخواہ بھی مجھ اکیلی کو ملنی چاہیے اس ماما عظمت کی حقیقت اس طرح پر ہے کہ یہ عورت پچیس برس سے اس گھر میں تھی اور ہمیشہ لوٹنے پر اتارو اصغری نے جو حساب کتاب میں روک ٹوک شروع کی تو ماما عظمت اصغری کی جانی دشمن ہو گئی اور اپنے بچاؤ کے لیے بدلہ لینے کی نظر سے تدبیریں سوچنے لگی اور اس فکر میں ہوئی کہ محمد کامل اور اس کی ماں سے اصغری کو برا بنائے اصغری کو اس کی مطلق خبر نہ تھی بلکہ اصغری نے جب دیکھا کہ ماما گھر کی مختار کل ہے نہ اپنی عادت سے باز آئے گی نہ نکلے گی تو اپنے جی میں کہا کہ پھر ناحق کی جھک جھک سے کیا فائدہ میں مفت میں ماما سے کیوں بری بنوں باورچی خانے کا جانا اور کھانے میں دخل دینا بالکل موقوف کیا گھر والوں کو ازغری کے ہاتھ کی چاٹ لگ گئی تھی پہلے ہی وقت سے منہ بنانے لگے کوئی کہتا اے ہے گوشت منہ میں کچر کچر ہوتا ہے کوئی کہتا دال میں نمک زہر ہو گیا ہے زبان پر نہیں رکھی جاتی لیکن ازغری سے کون کہہ سکتا تھا کہ تم کھانا پکواؤ مجبوراً جیسا برا بھلا ماما عظمت پکا ریند کر رکھ دیتی کھانا ہی پڑتا تھا پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام